چشم پر بند بندو گوشت پبند گر سر حق نبینی برپا بخند من رحم ظاہری کانوں کو بند کرو ظاہری آنکھ کو بند کرو ظاہری زبان کو بند کرو پھر دیکھو اللہ کے راز کیسے معلوم ہوتے ہیں اگر معلوم نہ ہو تو پھر کہے ہم جھوٹے ہیں اور ہمیں اللہ جھوٹا نہیں ہر ظرف ہر ظرف اس قابل ہو جائے غم جانا کا امین ہر ظرف قابل ہو جائے غم جانا کا امین ہر ظرف اس قابل ہو جائے غم جانا کا امین دیوانو سینے سے لگا لو دیوانو یہ غم بمشکل ملتا ہے سینے سے لگا لو دیوانو یہ بمشکل ملتا ہے عشق مارا کہ بود عشق مارا کہ بود غایت پدید عشق مارا کہ بود غایت پدید حسن جانا آیت مزید عاشق کا اللہ اللہ عاشق کا عشق وہ انتہا تک کیسے پہنچے جبکہ محبوب کا حسن کی کوئی غائب نہیں محبوب کے حسن کی کوئی انتہا نہیں تو عاشق کے طلب کب کہاں تک منتحی ہو وہ بھی تو پھر بے غیر وہ مزید جو دم غافل سو دم کافر سن مرشد اے پڑھایا ہو جو دم غافل سو دم کافر سن مرشد اے پڑھایا ہو سنیا سخن کھل گیا اسا چت مولا ول ول لایا لایا ہو سنیا سخن کھل گیا اسا چت مولا ہو کھولے یا نہ کھولیں در کھولیں نہ کھولیں در تیری کیوں ہو اس پر نظر کھولیں نہ کھولیں در تیری کیوں ہو اس پر نظر بس تو تو اپنا کام کر یامی صدائیں لگاتا تا من ہما سراسر ایبم من سرا من ہما سراسر ایبم بدیبیو خریدی من ہما سراسر ایبم بگی او خریدی ہم تو سر سے لے کے پاؤں تک بھی اے ہیں ہم تو سر سے لے کر پاؤں تک ہم بھی اے ہیں ہم کس چیز کے بنے ہوئے ہیں لطف غلیظ گندے نجس کپڑے پہ لگے دھو اس کو بدن پہ لگے دھو اس کو بچہ نفرت کرے سمجھے ہر شخص نفرت کرے جلدی کرو اس کو دھو ڈالو نشان تک باقی نہ رہے ہمارا مٹیریل کیا ہے نجس جس کا مٹیریل نجس ہو وہ عیب والا ہے یا وہ پاک ہے وہ عیب ہے سراسر عیب ہے منہ ایبم سراسر ایبم بدی خریدی اے میرے اللہ تو جانتا بھی ہے تو سب کو جانتا بھی ہے تو سب کو دیکھتا بھی ہے کہ ہم کیسے ہیں ہم کس چیز سے بنے ہوئے ہیں تو نے خود بنایا اس کے باوجود تو نے ہمیں خرید لیا رہے کالا تو رہے لطف خریداری واہ واہ سامان کیسا ہے واہ واہ خریدار کیسا ہے اورا یا بم اورا نیابم جستجو میں کنم حاصل آید یا نیاید آرزو میں کنم